یا محمد نور مجسم یا یا مولا یا محمد نور مجسم یا یا مولا کب ہوگی کرم کی بارش کب ہوگی میری سنوائی رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب حبیب اللہ اللہ یا اے حبیب کبریا تیرا نام ہی بگڑی تقدیر سنور جاتی اے حبیب کبریا تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر سنور جاتی ہے میں گناہ گار ہوں بخشش کا وسیلہ تم ہو دل کی آواز ہو تم میرا وظیفہ تم ہو یا رحمت چیز نہیں ایسی جہاں جا کے گناہ گاروں کو ہر درد سے ملتی ہو شفا یا روزے پہ ہی ہم سب کی نظر جاتی ہے حبیب کبریا تیرا تیرا آتے ہی تقدیر سبر جاتی ہے حبیب کبریا تیرا نام آتے ہی تقدیر جاتی ہے پھر وہ سملا نہیں جو تیری نگاہوں سے گرا ایک ایک اشک یہی سوچ کے آنکھوں سے گرا جب تلک آپ کی نظروں کا اشارہ نہ ہوا چاہنے والوں کا یہ دل ٹوٹ گیا جس طرح ٹوٹ کے تصویر بکھر جاتی ہے اے حبیب بریا تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر سنور جاتی ہے اے حبیب بریا تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر سنور جاتی ہے تیری امت کو فقط تیرا سہارا ہے بہت گردش وقت ٹھہر جائے مجھ کو معلوم ہے تو جس کی طرف دیکھ لے بس ایک نظر اس کو ابھر کر دے زندگی تیرے اشارے سے سبر جاتی ہے تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر سنور جاتی ہے اے حبیب کبریا تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر سنور جاتی ہے اے میرے آقا مجھے اتنی سعادت ہو عطا جس طرف دیکھو نظر آئے مجھے روزہ تیرا یا رحمت اللہ میرے خوابوں کو حقیقت کے لبادے کی ضرورت ہے شہن شاہ زمن بہر خدا اللہ میرے دل سے تیرے دل تک یہ خبر جاتی ہے سب جاتی ہے تیرا نام آتے ہی تقدیر سبر جاتی ہے تو طلب سے بھی زیادہ ہی عطا کرتا ہے تو میرے دل سے مصائب کو جدا کرتا ہے میں تیرے در کا سوالی ہوں بھکاری ہوں گدا کر ہوں میں ہوں تیرے غلاموں کا غلام ہاں تیری یاد میرے دل سے کدھر جاتی ہے اے حبیب کبریا تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر سبر جاتی ہے اے حبیب کبریا تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر جاتی ہے سجدہ عشق کروں تیری عبادت کر لوں زندگی ختم نہ ہو جائے زیارت کر لوں یہ دعا مظہر و عرفان کے سینے میں تلا تم کی طرح اٹھتی رہی شام و سہر یا رسول اللہ سہر یوں ہی امیدوں میں گزر جاتی ہے اے حبیب کبریا تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر سنور سبر جاتی ہے اے حبیب کبریا تیرا نام آتے ہی بگڑی تقدیر سبر جاتی ہے بگڑی تقدیر سنور سبر جاتی ہے بگڑی تقدیر سنور سبر جاتی ہے